اس واقعے کے بعد اگلے چند ہفتے وہ لاہور میں بھی کچھ محتاط رہے لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے ہر ڈر خوف ختم ہونے لگا امامہ کی فیملی کی طرف سے اس بار اس طرح کی دھمکیاں بھی نہیں ملی تھیں جیسے امامہ کے گھر سے چلے جانے پر سکندر کی فیملی کو ملتی رہی تھیں اور اشتعال میں آ کر ہاشم اور ان کے بیٹے ان پر حملہ کرنے کی غلطی تو کر بیٹھے تھے لیکن بہت جلدی انہیں یہ احساس ہو گیا تھا امامہ کو زبردستی واپس لے جانا اب ان کے مسائل کو بڑھا سکتا تھا کم نہیں کر سکتا تھا وہ جھوٹ جو امامہ کے حوالے سے انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں بول رکھے تھے ان کے کل جانے کا مطلب رسوائی اور جگ ہنسائی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا ایک پردہ پڑا ہوا تھا اس سے پڑا رہنے دینا زیادہ سمجھداری تھی ان کا واسطہ سکندر جیسی فیملی سے نہ پڑتا تو وہ اس معاملے پر اپنی انا کو اتنا نیچے نہ لاتے لیکن یہاں اب مجبوری تھی پولیس اسٹیشن میں تصویر کے دوران سکندر نے ہاشم مبین کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ سلار اور امامہ کو کسی بھی طرح پہنچنے والے نقصان کی ذمہ داری ہاشم کے خاندان کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ڈالیں گے عام حالات میں ہاشم اس بات میں مشتل ہوتے لیکن وہ ایک رات حوالات سے نکلنے کے لیے ہر طرح کے اثر و رسوخ استعمال کر کے ناکام ہونے کے بعد ان کا جوش ہوش میں تبدیل ہونے لگا تھا جہاں تک سلار اور امامہ کا تعلق تھا ان کے لیے سب کچھ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا وہ خدشات جن کا شکار وہ اسلام آباد میں قیام کے دوران ہوتے تھے وہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے تھے اور یہ خاص طور پر امامہ کے لیے معجزے سے کم نہیں تھا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کبھی اتنی آزادی کے ساتھ رہ سکے گی سلار نے ٹھیک کہا تھا چند ہفتوں میں اس کی فیملی کا رویہ پھر پہلے جیسا ہی ہو گیا تھا حتیٰ کہ طیبہ کی تلخی بھی ختم ہو گئی تھی اور اس میں زیادہ ہاتھ امامہ کا ہی تھا وہ فطرت انسلہ جو اور فرما بردار تھی نہیں صحیح کثر اس کے حالات نے پوری کرتی تھی پیچھے میکے ہوتا تو شاید کوئی بات بری لگنے پر بھی وہ اس طرح موڈ آف کرتی جس طرح سکندر کی دوسری بہویں کبھی کبھار کرتی تھی مگر پیچھے مگر پیچھے بیگیج کے سوا کچھ نہیں تھا اور احسان مند ہونے کے لیے اتنا بھی بہت تھا کہ وہ اس شخص کی فیملی تھی جو اسے سر پر اٹھائے پھرتا تھا کوئی وسیم ہاشم صاحب سے کوئی وسیم ہاشم صاحب ملنا چاہ رہے ہیں آپ کو اپنے آفس کی کرسی میں جھولتا سالار کچھ دیر کے لیے ساخت ہو گیا تھا کہاں سے آئے ہیں اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا اپنے کانٹیکٹس کی لسٹ کنگالی تھی اور یہاں صرف ایک وسیم ہاشم تھا اسلام آباد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست ہیں ریسیپشنسٹ نے مزید بتایا بھیج دو اس نے کام رکھ دیا اور خود سیدھا ہو کر بیٹھ گیا آج کے دن وہ ایسی کسی وزٹ کے لیے تیار نہیں تھا وسیم کے وہاں آنے کا مقصد کیا تھا دونوں خاندانوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو چند ہفتے گزر چکے تھے وہ چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تبھی وسیم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا ایک لمحے کے لیے دونوں ساخت ہوئے تھے پھر سلار نے ہاتھ پڑھایا وسیم نے بھی ہاتھ بڑھا دیا ایک طویل عرصے کے بعد ان دونوں کے درمیان ہونے والی وہ پہلی ملاقات تھی کیا لوگے چائے کافی سالار نے بیٹھتے ہوئے کہا کچھ نہیں میں صرف چند منٹ کے لیے آیا ہوں وسیم نے جواباً کہا وہ دونوں کسی زمانے میں بہت گہرے دوست تھے لیکن اس وقت ان کو اپنے درمیان موجود تکلف کی دیوار کو ختم کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا سرار نے دوبارہ کچھ پوچھنے کے بجائے انٹر کوم اٹھا کر چائے کا آرڈر دے دیا امامہ کیسی ہے اس کے ریسیور رکھتے ہوئے وسیم نے پوچھا شی از فائن سرار نے نارمل انداز میں جواب دیا میں اس سے ملنا چاہتا تھا ایڈریس تھا میرے پاس تمہارے گھر کا لیکن میں نے سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں وسیم نے بےحد جتانے والے انداز میں اس سے کہا ظاہر ہے تمہیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ میں کہاں کام کر رہا ہوں تو ہوم ایڈریس جاننا زیادہ مشکل تو نہیں ہے سلاڈ نے بے حد معمول کے لہجے میں اس سے کہا میں ملنا چاہتا ہوں اس سے وسیم نے کہا مناسب تو شاید نہ لگے لیکن پھر بھی پوچھوں گا تم سے کس لیے سلاڈ نے جواباً بڑے فرینک انداز میں کہا کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس وسیم نے جواباً کہا اس دن ریسٹورنٹ میں جو چٹ وہ تم نے بھیجی تھی میں جانتا ہوں سلاڈ نے اس کی بات کاٹی تھی وسیم ایک لمحہ کے لیے بول نہیں سکا پھر اس نے کہا تم نے اور ماما نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط کیا وسیم چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولنے لگا سلار نے اس کی گفتگو میں مداخلت نہیں کی تھی لیکن اب جو بھی ہوا لیکن تم نے ماما نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط کیا وسیم چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولنے لگا سلار نے اس گفتگو میں مداخلت نہیں کی تھی لیکن اب جو بھی ہوا وہ ہو چکا میں ماما سے ملنا چاہتا ہوں تمہاری فیملی کو پتہ ہے سرار نے پوچھا نہیں انہیں پتہ چلے گا تو وہ مجھے بھی گھر سے نکال دیں گے سلار کا چہرہ دیکھتا رہا وہ اس کا سچ اور چھوٹ نہیں جان سکا تھا اس کی نیت کیا تھی وہ یہ اندازہ نہیں کر سکا تھا کر سکتا تھا لیکن وہ اور امامہ ایک دوسرے کے لیے بہت قریب تھے وہ یہ ضرور جانتا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ اس رات وسیم نے اسے امامہ کے ساتھ دیکھ کر اسے باپ بھائی کے دیکھے جانے سے پہلے مس متنصبہ متنصبہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سلار کے لیے پھر بھی یہ مشکل تھا کہ وہ اسے امامہ سے ملنے کی اجازت دے دیتا اس میل جول کا پتہ چلنے پر امامہ کی فیملی کے لیے اسے نقصان پہنچانا بہت آسان ہو جاتا وہ اگر اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچ سکتے تھے تو وہاں سے امامہ کو کہیں اور لے جانا بھی مشکل نہیں تھا وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وسیم کسی غلط ارادے سے اس کے پاس نہیں آیا لیکن پھر بھی وہ رسک نہیں لے سکتا تھا وسیم میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کا کوئی فائدہ ہے اس نے بالآخر بہت صاف الفاظ میں اس سے کہا امامہ میرے ساتھ خوش ہے اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہے میں نہیں چاہتا وہ اپسیٹ ہو یا اسے کوئی نقصان پہنچے میں نہ تو اس کو اپسیٹ کرنا چاہتا ہوں نہ ہی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں میں بس کبھی کبھار اس سے ملنا چاہتا ہوں وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کچھ بےتابی سے کہا میں اس پر سوچوں گا وسیم لیکن یہ بڑا مشکل ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں استعمال کر کے کوئی وسیم اس کی بات کاٹ دی میں بھی نہیں جاتا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے ایسی کوئی خواہش ہوتی تو اتنے سالوں میں تم سے پہلے رابطہ کرتا میں جانتا تھا وہ تم سے شادی کر کے گھر سے گئی ہے تم انوالو تھے پورے معاملے میں لیکن میں نے اپنی فیملی کو کبھی یہ نہیں بتایا سرار ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا پھر اس سے کہا وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ نہیں تھی نہیں ہوگی لیکن وہ تم سے شادی کر کے گئی تھی یہ میں جانتا تھا اس کا لہجہ حتمی تھا سلار اسے دیکھ کر رہ گیا اس کے دوستوں کا سرکل تقریباً ایک ہی تھا اور اس میں اگر کسی نے امامہ اور اس کی شادی کے حوالے سے کچھ حقیقی اطلاعات وسیم کو دے دی تھی تو یہ کوئی اتنی حیرت انگیز بات نہیں تھی میں سوچوں گا وسیم سلار نے بحث کرنے کے بجائے پھر وہی جملہ دہرایا وسیم مایوس ہوا تھا میں دو دن کے لیے ہوں لاہور میں اور یہ میرا کون یہ میرا کارڈ ہے میں سے واقعی ملنا چاہتا ہوں وسیم نے مزید کچھ کہے بغیر جیب سے ایک کارڈ نکال کر ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ دیا اس رات وہ خلاف معمول کچھ زیادہ خاموش تھا یہ ماما نے نوٹس کیا تھا لیکن اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی اس نے ہمیشہ کی طرح آفس میں کام کے پریشر کو ذمہ دار گردانا تھا وہ کھانے کے بعد کام کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اسٹڈی روم میں جانے کے بجائے اس کے پاس لانچ پہ صوفہ پر آ کر بیٹھ گیا وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی دونوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا پھر وہ بھی ٹی وی دیکھنے لگا پانچ دس منٹ کی خاموشی کے بعد اماما نے بالآخر ایک گہرا سانس لے کر اسے کہتے سنا اماما اگر تم وعدہ کرو گے تم خاموشی سے تحمل سے میری بات سنو گی آنسو بہائے بغیر تو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی وہ بے حد سنجیدہ تھا کیا کہنا ہے وہ کچھ حیران ہوئی وسیم تم سے ملنا چاہتا ہے اس نے اس نے بلا تمید کہا وہ ہل نہیں سکی وسیم میرا بھائی امامہ نے بلاخر کہا اس کے لہجے میں بے یقینی تھی سلار نے سر ہلایا پھر وہ اسے اپنی اور اس کی آج کی ملاقات کی تفصیلات بتانے لگا اور ان تفصیلات کے دوران برسات شروع ہو چکی تھی سلار نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا تحمل کے علاوہ اور کس چیز کا مظاہرہ کر سکتا تھا تم نے کیوں اسے یہاں آنے نہیں دیا تم اسے ساتھ لے کر آتے اس نے ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گفتگو کے درمیان ہی میں ہی اس کی بات کاٹی مجھے پتا تھا وسیم مجھے معاف کر دے گا وہ بھی مجھے اتنا ہی مس کرتا ہوگا جتنا میں اسے مس کرتی ہوں میں تم سے کہتی تھی نا کہ وہ سلار نے اس کی بات کاٹی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماما میں نہیں جانتا وہ کیوں ملنا چاہتا ہے تم سے لیکن اس کے تمہارے ساتھ ملنے کے بڑے نقصان وہ نقصان دہ نتائج ہو سکتے ہیں سلار اس کے آنسوں سے متاثر ہوئے بغیر بولا تھا وہ وسیم کے حوالے سے واقعی کچھ خدشات کا شکار تھا کچھ نہیں ہوگا مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہوگا وہ بہت اچھا ہے تم اسے فون کر کے ابھی بلا لو میں کل اسے بلا لوں گا بلواؤں گا لیکن وہ اگر کبھی اکیلے یہاں آنا چاہے یا تمہیں کہیں بلائے تو تم نہیں جاؤ گی سرار نے اس کی بات کرتے ہوئے کہا اور میں ایک بار پھر دہراتا ہوں نہ وہ یہاں اکیلا آئے گا نہ تم اس کے فون کرنے پر کہیں جاؤ گی سلار نے بڑی سختی سے اسے تاکید کی تھی میں اس کے بلانے پر کہیں نہیں جاؤں گی لیکن اس کے یہاں آنے پر کیوں اعتراض ہے تمہیں اس نے احتجاج کیا وہ میرے گھر پر ہوتے ہوئے آئے مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن وہ اکیلا یہاں نہ آئے وہ تو خیر میں نیچے سیکیورٹی والوں کو بھی بتا دوں گا وہ میرا بھائی ہے سلار امامہ کو بےزتی محسوس ہوئی جانتا ہوں اسی لیے تم سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں میں تمہارے حوالے سے اس پر یا کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا لیکن تم مجھے بس یہ بتاؤ تمہیں اس سے ملنا ہے یا نہیں اگر تمہیں بحث کرنی ہے اس ایشو پر تو بہتر ہے وسیم آئی نہیں سلار نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا ٹھیک ہے میں اس سے اکیلے نہیں بلاؤں گی یہاں اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے فوراً اس سے بیشتر کھٹنے ٹیکے تھے مجھے اس سے فون پر بات کرنی ہے سلار نے کچھ کہنے کے بجائے وسیم کا وزٹنگ کارڈ لا کر اسے دے دیا وہ خود سٹڈی روم میں چلا گیا تھا چند بار بیل ہونے پر وسیم نے فون اٹھایا تھا اور اس کی آواز سنتے پر سننے پر امامہ کے حلق پر آنسو کا پھندا لگا تھا ہیلو میں امامہ ہوں وسیم دوسری طرف کچھ بول نہیں سکا تھا اور پھر جب بولنے کے قابل ہوا تب تک اس کی آواز بھی بھرانے لگی تھی وہ دو گھنٹے تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے بے ہنگم بے ربط بے مقصد خاموشی کے لمبے وقفوں والی گفتگو لیکن اس گفتگو میں کوئی گلے شکوے نہیں ہوئے تھے کوئی ملامت مذمت نہیں ہوئی تھی وقت اب اتنا آگے گزر چکا تھا کہ یہ سب کہنا بیکار تھا وسیم شادی جی کر چکا تھا اور اس کے تین بچے تھے فیملی میں بھی اور بھی بہت سے افراد کا اضافہ ہو چکا تھا وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اضافے کی تفصیلات سنتی رہی سلار دو گھنٹے کے بعد اسٹڈی سے نکلا تھا اور اس وقت بھی لاؤنج میں فون کال فون کان سے لگائے سرخ آنکھوں اور ناک کے ساتھ فون پر وسیم سے گفتگو میں مصروف تھی اس کے پاس سے گزر کر بیڈ روم میں گیا تھا اور اسے یقین تھا امامہ نے ایک بار بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹنے کے بعد بہت دیر تک اس نئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتا رہا تھا پتہ نہیں یہ ٹھیک ہو رہا تھا یا غلط وہ امامہ کا کوئی دوسرا بھائی ہوتا تو کبھی امامہ سے اس کا رابطہ نہ کرواتا لیکن وسیم کے حوالے سے وہ تحفظات تحفظات رکھنے کے باوجود کسی حد تک کچھ نرم گوشہ رکھنے پر مجبور تھا اگر اس کی فیملی کا ایک فرد بھی اس کے ساتھ کچھ رابطہ رکھتا تو وہ جانتا تھا کہ امامہ ذہنی طور پر بہت بہتر محسوس کرے گی اپنے پیچھے اپنی فیملی کی عدم موجودگی کا جو احساس کمتری وہ لیے ہوئے تھی وہ اتنے مہینوں کے بعد کم از کم سلار سے ڈھکا چھپا نہیں تھا وسیم اگلے دن دو بجے آیا تھا اور دو بجے تک امامہ کو گھر میں کسی مرد کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا تھا وہ ملازمہ کے ساتھ کھانا تیار کرتے ہوئے اس سے اپنی فیملی کی باتوں میں مصروف تھی اس تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ جو اسے رات کو وسیم سے ملی تھی اس نے پہلی بار اسے ملازمہ کے ساتھ اتنے جوش و جذبہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا تھا اور وہ حیران تھا حیران کی اس کیفیت کو اتنے مؤثر طریقے سے بیان نہیں کر پائی وسیم کا استقبال اس نے سلار سے بھی پہلے دروازے پر کیا تھا بہن اور بھائی کے درمیان ایک جذباتی سین ہوا تھا جس میں سلاد نے دونوں سے تسلی کے چند افلاس الفاظ کہہ کر کچھ کردار ادا کیا تھا اس کے بعد ساڑھے پانچ چھ بجے وسیم کی موجودگی تک وہ ایک خاموش تماشائی کا رول ادا کرتا رہا تھا وہ کھانے کی ٹیبل پر موجود صرف موجود ضرور تھا مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا وہاں ہونا یا نہ ہونا برابر تھا امامہ کو بھائی کے علاوہ کوئی اور نظر آ رہا تھا نہ کسی اور کا ہوش تھا اس کا بس تو یہ چل رہا تھا کہ وہ ٹیبل پر موجود ہر ڈش اپنے ہاتھوں سے وسیم کو کھلائے اتنے مہینوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ ماما نے کھانے ٹیبل پر اسے کچھ سرو نہیں کیا تھا وہ اس کا بچپن کا دوست تھا لیکن یہ بھی پہلا موقع تھا کہ وہاں اس کے ہوتے ہوئے بھی وسیم اور اس کے درمیان صرف چند رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا پھر وہ اور ماما آپس میں گفتگو کرتے رہے تھے اماما یہ وسیم نامہ بند ہو سکتا ہے وہ تیسرا دن تھا جب ڈنر پر بالآخر سلار کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی وہ تین دنوں سے مسلسل ناشتے اور رات سونے سے پہلے صرف وسیم کی باتیں بار بار سن رہا تھا ماما طرح پر تھی یہ سلار کو اندازہ تھا کہ وہ وسیم سے ملنے کے بعد بہت کے بعد خوش ہوگی لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی خوشی اس انتہا کو پہنچ چکی کہ خود اسے مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا کیا مطلب وہ حیران تھی حیران ہوئی تھی مطلب یہ کہ دنیا میں وسیم کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی تمہیں پرواہ ہونی چاہیے سلار نے اسے انڈائریکٹ انداز میں کہا تمہیں میرا وسیم کے بارے میں باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا اس نے یکدم جیسے کوئی اندازہ لگایا اور اس کے لہجے میں ایسی بے یقینی تھی کہ وہ ہاں نہیں کہہ سکا میں نے کب کہا کہ مجھے برا لگتا ہے ویسے ہی کہہ رہا ہوں تمہیں وہ بے ساختہ بات بدل گیا ہاں میں بھی سوچ رہی تھی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو وہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے وہ ایک دم مطمئن ہوئی سلار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے نہیں کبھی تھا تمہارے بارے میں بہت کچھ بتاتا تھا وہ سلار کھانا کھاتے کھاتے رکا میرے بارے میں کیا سب کچھ وہ اسی روانی سے بولی سلار کی پیٹ میں گرہیں پڑیں سب کچھ کیا مطلب جو کچھ بھی تم کرتے تھے سلار کی بھوک اڑی تھی مثلاً وہ پتہ نہیں اپنے کن خدشات کو ختم کرنا چاہتا تھا وہ سوچ میں پڑی جیسے تم جس سے ڈرگس لیتے تھے ان کے بارے میں اور جب تم لاہور میں اپنے کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ ریڈ لائٹ ایریا گئے تھے تو تب بھی وہ بات مکمل نہیں کر سکی پانی پیتے ہوئے سلار کو اچھو لگا تھا اس نے یہ بھی بتایا کہ میں سلار خود بھی اپنا سوال پورا نہیں دہرا سکا جب بھی جاتے تھے تو بتاتا تھا سلار کے منہ سے بے اختیار وسیم کے لیے زیر لب گالی نکلی تھی اور امامہ نے اس کے ہونٹوں کی حرکت کو پڑھا تھا وہ بری طرح اپسیٹ ہوئی تم نے اسے گالی دی ہے اس نے جیسے شوق ٹھو کر سالار سے کہا ہاں وہ سامنے ہوتا تو میں اس کی دو چار ہڈیاں بھی توڑ دیتا وہ اپنی بہن سے باتیں جا کر کرتا تھا اور میری باتیں آئی کانٹ امیجن وہ واقعی بری طرح خفا ہوا تھا سب کچھ کی دو جھلکیوں نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے تم میرے بھائی کو دوبارہ گالی مت دینا امامہ کا موڈ اب موڈ بھی آف ہو گیا تھا وہ کھانے کے برتن سمیٹنے لگی تھی سالار جواباً کچھ کہے کہنے کے بجائے حد خفکی سے کھانے کی میز سے اٹھ گیا تھا وہ تقریباً دو گھنٹے کے بعد بیڈ روم میں سونے کے لیے آئی تھی وہ اس وقت معمول کے مطابق اپنی ای میل چیک کرنے میں مصروف تھا وہ خاموشی سے اپنے بیڈ پر آ کر کمبل خود پر کھینچتے ہوئے لیٹ گئی سلار نے ای میل چیک کرتے گردن موڑ کر اسے دیکھا اسے اسی رد عمل کی توقع تھی وہ روز سونے سے پہلے کوئی کتاب یا ناول پڑھتی تھی اور کتاب پڑھنے کے دوران اسے باتیں بھی کرتی تھی یہ خاموشی اس دن ہوتی تھی جس دن وہ اسے خفا ہوتی تھی اس نے اپنا ٹیبل لیمپ بھی آف کر لیا تھا میں نے وسیم کو ایسا کچھ نہیں کہا جس پر تم اس طرح ناراض ہو کر بیٹھو سلار نے مفامحت کی کوششوں کا آغاز کیا اسی طرح کروٹ دوسری طرف لیے بے حص و حرکت لیٹی رہی امامہ تم سے بات کر رہا ہوں میں سلار نے کمبل کھینچا تھا تم اپنے چھوٹے بھائی امار کو وہی گالی دے کر دکھاؤ اس کے تیسرے بار کمبل کھینچنے پر وہ بے حد خفکی سے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بولی سلام نے بلا توقف بلا توقف وہی گالی امار کو دی چند لمحوں کے لیے امامہ کی سمجھ نہیں کہ وہ اس سے کیا کہے اگر دنیا میں ٹھٹائی کی کوئی معراج تھی تو وہ وہ تھا میں پاپا کو بتاؤں گی امامہ نے بلا سرخ چہرے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا تم نے کہا تھا امار کو گالی دینے کو وہ ویسے ہی اطمینان سے بولا تھا ویسے تمہارے بھائی کو اس سے زیادہ خراب گالیاں میں اس کے منہ پر دے چکا ہوں اور اس نے کبھی مائنڈ نہیں کیا اور اگر تم چاہو تو اگلی بار جب وہ یہاں آئے تو میں تمہیں رکھ دکھا دوں گا وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھ کر بیٹھی تھی تم وسیم کو یہاں میرے سامنے گالیاں دو گے اس سے بے حد فرنچ ہوا تھا جو کچھ اس نے کیا ہے میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے گالیاں نہیں دیتا اور اس سے زیادہ بری امامہ سلار نے لگی لپٹی کے بغیر کہا لیکن چلو آئی ایم سوری وہ اس بار پھر اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی سکندر عثمان ٹھیک کہتے ہیں ان کی وہ اولاد سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھی لیکن پاپا وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے وہ میری ہر خواہش پوری کرتا ہے میری تو کوئی بات نہیں ڈالتا اس نے ایک بار سکندر کی پوچھنے پر کہ وہ اس کا خیال رکھتا تھا کہ جواب نے سلار کی تعریف کی تھی امامہ یہ جو تمہارا شوہر ہے یہ دنیا میں اللہ نے صرف ایک پیس پیدا کیا ہے تیس سال میں نے باپ کے طور پر جس طرح اس کے ساتھ گزارے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں اب باقی کی زندگی تمہیں گزارنی ہے اس کے ساتھ یہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے اور تمہیں کبھی پتہ بھی نہیں چل سکتا اس کے جو اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا کرنا ہوتا ہے چاہے ساری دنیا ختم ہو جائے اسے سمجھ سمجھا سمجھا کر اور کبھی اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ یہ تمہاری بات مان کر اپنی مرضی نہیں کرے گا تراشر چکا مسکراتا ہوا باپ کی باتیں سنتا رہا تھا اور کچھ الجھی نظروں سے باری باری اسے اور سکندر کو دیکھتی رہی تھی آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا تمہیں کہ سلار چیز کیا ہے یہ پانی میں آگ لگانے والی گفتگو کا ماہر ہے سلار نے کسی ایک بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا سکندر کے پاس سے واپسی کے بعد امامہ نے سلار سے کہا تمہارا امپریشن بہت خراب ہے پاپا پر تمہیں کوئی وضاحت کرنی چاہیے تھی کیسی وضاحت وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہیں ان کی باتیں غور سے سننی چاہیے تھی وہ تب بھی اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی اور وہ اب بھی اس کا منہ دیکھ رہی تھی آئی ایم سوری وہ پھر کہہ رہا تھا تم شرمندہ تو نہیں ہو اس نے اسے شرمندہ کرنے کی ایک آخری کوشش کی ہاں وہ تو میں نہیں ہوں لیکن چونکہ تمہیں میرا سوری کہنا اچھا لگتا ہے اس لیے آئی ایم سوری اس نے تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا امامہ نے جواب دینے کے بجائے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا پانی کا پورا گلاس پیا اور دوبارہ کمبل کھینچ کر لیٹ گئی پانی اور لادو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نیند میں سیل فون کی آواز پر ہڑبڑائی تھی وہ سلار کا سیل فون تھا ہیلو سلار نے نیند میں کروٹ لیتے ہوئے سائیڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر کال ریسیو کی امامہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی ہاں بات کر رہا ہوں اس نے سلار کو کہتے سنو پھر اسے محسوس ہوا جیسے وہ یکدم بستر سے نکل گیا تھا امامہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے نیم تاریکی میں اسے دیکھنے کی کوشش کی وہ لائٹ آن کے بغیر اندھیرے میں ہی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں چلا گیا تھا کچھ حیران ہوئی تھی وہ کس کا فون ہو سکتا تھا جس کے لیے وہ رات کے اس پہر یوں اٹھ کر کمرے سے گیا تھا آنکھیں بند کے وہ کچھ دیر اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی لیکن جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو وہ کچھ بے چین اٹھ کر کمرے سے لاؤنچ میں آئی تھی میں لاؤنچ کے صوفے پر بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا اسے دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے وہ فون پر بات کرتے کرتے رکا ایک جینز اور شرٹ پیک کر دو میری مجھے ابھی اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے کیوں خیریت تو ہے وہ پریشان ہوئی تھی اسکول میں آگ لگ گئی ہے اس کی نیند پلک چھپکتے میں غائب ہوئی تھی سلار اب دوبارہ فون پر بات کر رہا تھا بہت تشویش کے عالم میں کمرے میں واپس آ کر اس نے اس کا بیگ تیار کیا وہ تب تک کمرے میں واپس آ چکا تھا آگ کیسے لگی یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا وہ بہت اجلت میں اپنے لیے نکالے ہوئے کپڑے لیتا واش روم میں چلا گیا بیٹھی رہی اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتی تھی شادی کے شروع کے چند مہینے چھوڑ کر اب اوپر نیچے کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جو انہیں بری طرح تکلیف پہنچا رہا تھا دس منٹ میں وہ تیار ہو کر نکل گیا لیکن وہ دوبارہ بستر میں نہیں جا سکی تھی اس نے باقی کی ساری رات اسی پریشانی میں دعائیں کرتے ہوئے کاٹی تھی سلار سے اس کی ایک دوبارہ چند منٹ کے لیے بات ہوئی لیکن وہ فون پر مسلسل مصروف تھا ماما نے اسے ڈسٹرب کرنے سے گریز کیا اس کے گاؤں پہنچنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا وجہ فائر بریگیڈ کا بر وقت دستیاب نہ ہونا تھا اور آگ کا اتنا گھنٹوں کے بعد بھی نہ بجھ پانے کا مطلب کیا تھا وہ امامہ اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی وہ پورا دن جلے پاؤں بلی کی طرح گھر میں پھرتی رہی تھی سلار نے بلاخر اسے آگ پر قابو پانے کی اطلاع دے دی تھی مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ اسے رات کو کال کرے گا اور وہ اس رات آباد ہی رہنے والا تھا اس دن سارا دن کچھ کھا نہیں سکی تھی عمارت کو کتنا نقصان پہنچا تھا یہ اسے نہیں پتہ تھا لیکن کئی گھنٹے لگی رہنے والی آگ کیا کچھ کر سکتی تھی اس کا احساس اسے تھا سلار سے بلاخر آدھی رات کے قریب اس کی بات ہوئی تھی وہ آواز سے اسے اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا کہ امامہ نے اس سے زیادہ دیر بات کرنے کے بجائے سونے کا کہہ کر فون بند کر دیا لیکن وہ خود ساری رات سو نہیں سکی تھی آگ عمارت میں لگائی گئی تھی وہاں پولیس کو ابتدائی طور پر ایسے شواہد ملے تھے اور یہ معمولی سی بات امامہ کی نیند اور حواس کو باطل کرنے کے لیے کافی تھی وہ صرف سلار کا اسکول نہیں تھا وہ پورا پروجیکٹ اب ایک ٹرسٹ کے تحت چل رہا تھا جس کی مین ٹرسٹیز سالار سلار کی فیملی تھی اور اس پروجیکٹ کو یکدم اس طرح کا نقصان کون پہنچا سکتا تھا یہی وہ سوال تھا جو اسے لاہور جو اسے ہولا رہا تھا سب کچھ جیسے پھر چند ہفتے پہلے والی اسٹیج پر آ گیا تھا وہ اگلے دن رات کو گھر پہنچا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے علاوہ دوسرا کوئی تاثر نہیں تھا وہ اگر کچھ اور دیکھنا چاہتی تھی تو وہ مایوس ہوئی تھی وہ نارمل تھا اس سے جیسے حوصلہ ہوا تھا بلڈنگ کے اسٹریچر کو نقصان پہنچا ہے بلڈنگ کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے جس کمپنی نے بلڈنگ بنائی ہے وہ کچھ ایگزامن کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے شاید بلڈنگ گرا کر دوبارہ بنانی پڑے کھانے کی ٹیبل پر اس کے پوچھنے پر امامہ نے اس کو بتایا تھا بہت نقصان ہوا ہوگا یہ احمقانہ سوال تھا لیکن امامہ حواس پاکتا تھی ہاں جواب مختصر تھا اسکول بند ہو گیا یہ ایک اور احمقانہ سوال نہیں گاؤں کے چند گھر فوری طور پر خالی کروائے ہیں اور کرائے پر لے کر اسکول کے مختلف باکس کو شفٹ کیا ہے وہاں پر لکیری ابھی کچھ دنوں میں سمر بریک آ جائے گی تو بچوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا وہ کھانا کھاتے ہوئے بتاتا رہا اور پولیس نے کیا کہا ادھر ادھر کے سوال کے بعد امامہ نے بلاخر وہ سوال کیا جسے پریشان کیا ہوا تھا ابھی تو انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے سلار نے گول مول بات کی تھی اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ دو دن اسلام آباد میں وہ اپنی فیملی کے ہر فرد سے اس کیس کے سسپیکٹس نے امامہ کی فیملی کو شامل کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا کرتا رہا تھا وہ بہت مشکل صورت حال تھی اس پروجیکٹ کو چلانے میں بہت سے لوگوں کے احتیاط استعمال ہو رہے تھے اور اس نقصان کے متاثرین بہت سے تھے کئی سال سے آرام سے چلنے والے اسکول کا کوئی دشمن پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا تھا اور اب امامہ سے زیادہ وہ خود یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ آگ اتفاقی حادثہ ہو مگر چند گھنٹوں میں ہی آگ کے اسکیل اور صورتحال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پلان شدہ آتش زدگی تھی اور اگلے چند گھنٹوں میں کچھ اور شواہد بھی مل گئے تھے امامہ سے یہ سب شیئر کرنا حماقت تھی وہ پچھلے تجربے کے بعد اس طرح کی کسی دوسری پریشانی میں کم از کم اسے ڈالنا نہیں چاہتا تھا اب کیا ہوگا تیسرا احمقانہ سوال سب کچھ دوبارہ بنانا پڑے گا اور بس جواب اتنا ہی سادہ تھا اور فنڈز وہ کہاں سے آئیں گے یہ پہلا سمجھدارانہ سوال تھا انڈومنٹ فنڈ اسکول کا ہے اس کو استعمال کریں گے کچھ انویسٹمنٹ میں نے کی ہے وہاں وہاں سے رقم نکلواؤں گا وہ اسلام آباد کا پلاٹ بیچ دوں گا فوری طور پر تو تھوڑا بہت کر ہی لوں گا اتنا کہ اسکول کی بلڈنگ دوبارہ کھڑی ہو جائے پلاٹس کیوں وہ بری طرح کی تھی امامہ نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ وہ پلاٹس نہیں پلاٹ کہہ رہا تھا اس سے فوری طور پر رقم مل جائے گی مجھے بعد میں لے لوں گا ابھی تو فوری طور پر اس میس سے نکلنا ہے مجھے تم وہ حق مہر کی رقم لے لو آٹھ دس لاکھ کے قریب ویڈنگ پر ملنے والی گفٹ کی رقم بھی ہوگی اور اتنی ہی میری اکاؤنٹ میں پہلے سے بھی ہوں گے پچاس ساٹھ لاکھ تو یہ ہو جائے گا اور سلار نے اس کی بات کاٹی میں یہ کبھی نہیں کروں گا قرض لے لو مجھ سے بعد میں دے دے رہا نو اس کا انداز حتمی تھا میرے پاس بیکار پڑے ہیں سلار تمہارے کام آئیں گے تو اس نے امامہ کی بات کاٹتی آئی سیٹ نو اس نے اس بار کچھ ترشی سے کہا تھا میرے پیسے اور تمہارے پیسے میں کوئی فرق ہے ہاں ہے اس نے اسی انداز میں کہا تھا وہ حق مہر اور شادی پر گفٹ ملنے والی رقم ہے میں کیسے لے لوں تم سے میں بے شرم ہو سکتا ہوں بغیرت نہیں ہو سکتا اب تم خام خواہ جذباتی ہو رہے ہو اور سلار نے اس کی بات کاٹی کون جذباتی ہو رہا ہے کم از کم میں تو نہیں ہو رہا وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی میں تمہیں قرض دے رہی ہوں Salar thank you very much but I don't need مجھے قرض لینا ہوگا تو بڑے دوست ہیں میرے پاس دوستوں سے قرض لوگے بیوی سے نہیں نہیں میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں سالار سالارلی کرو فائنینشلی نہیں وہ اسے دیکھتی رہ گئی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح قائل کرے اور اگر میں یہ رقم ڈونیٹ کرنا چاہوں تو اسے بالآخر ایک خیال آیا ضرور کرو اس ملک پہ بہت سی چیریٹیز ہیں تمہارا پیسہ ہے چاہے آگ لگا دو لیکن میں یا میرا ادارہ نہیں لے گا اس نے صاف لفظوں اور حتمی انداز میں کہا تو مجھے کبھی کچھ ڈونیٹ کرنے نہیں دو گے ضرور کرنا لیکن فی الحال مجھے ضرورت نہیں ہے وہ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا وہ بے حد اپسیٹ اس سے زیادہ دیکھتی رہی تھی اس کے لیے وہ دو پلاٹ اس کے گھر کی پہلی دو اینٹیں تھیں اور وہ پہلی دو اینٹیں اس طرح جانے والی تھیں یہ چیزیں یہ چیز اس کے لیے تکلیف دے دی تکلیف کا باعث وہ احساس سے جرم بھی تھا کہ وہ اس سارے معاملے میں اپنی فیملی کے انوالو ہونے کی وجہ سے محسوس کر رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں اس رقم سے جیسے اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی جو اس کی فیملی نے کیا تھا فیملی نے کیا تھا اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ سالار نے اس کی سوچ کو اس سے پہلے پڑھ لیا تھا وہ جانتا تھا وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی آنے والے دنوں میں بھی وہ سالار کو وہ رقم لینے پر مجبور کرتی رہی لیکن وہ ایک بار بھی یہ جرت نہیں کر سکی تھی کہ پولیس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے سالار سے کچھ پوچھتی وہ دونوں جانتے بوجھتے اس حساس ایشو پر گفتگو سے اجتراب کر رہے تھے اور یہ امامہ کے لیے ایک نعمت متبرکہ سے کم نہیں تھا جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں نہ ہی کوئی انوالومنٹ ہے اس کے سامنے بیٹھا وسیم بڑی سنجیدگی سے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب ابو کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ایسا کچھ نہ کیا ہو میں نے گھر میں ایسا کچھ نہیں سنا وسیم نے ہاشم مبین کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی تھی امامہ قائل نہیں ہوئی وہ سالار کے سامنے اپنی فیملی کا دفاع کرنے کی کوشش کر سکتی تھی وسیم کے سامنے نہیں اسے یقین تھا یہ جو بھی کچھ ہوا تھا اس میں اس کے اپنے باپ کا ہی ہاتھ تھا ابو سے کہنا یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ملے گا سالار کو کیا نقصان ہوگا یا مجھے کیا نقصان ہوگا ایک سکول ہی جلا ہے پھر بن جائے گا ان سے کہنا وہ کچھ بھی کر لیں ہمیں فرق نہیں پڑتا وسیم اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے باتیں سنتا رہا پھر اس نے امامہ سے مدھم آواز میں کہا میں ابو سے یہ سب نہیں کہہ سکتا میں بہت بزدل ہوں تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں چند لمحوں کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے جب سے وہ دوبارہ ملنا شروع ہوئے تھے آج پہلی بار وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے سراہ رہا تھا یا اعتراف کر رہا تھا تمہارے جانے کے بعد اتنے سالوں میں بہت دفعہ کمزور پڑا میں میں بہت دفعہ شش و پنچ کبھی شکار ہوا اور شک و شبے کبھی بہت دفعہ دل چاہتا تھا زندگی کے اس غبار کو میں بھی ختم کرنے کی کوشش کروں جس سے میری بینائی دھندلائی ہوئی ہے لیکن میں بہت پستل ہوں تمہاری طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا سکتا تھا اب آ جاؤ امامہ کو خود احساس نہیں ہوا اس نے یہ بات اس سے کیوں کہتی اور کہنی چاہیے تھی کہ نہیں وسیم نے اس سے نظریں نہیں ملائیں پھر سر ہلاتے ہوئے کہا اب اور بھی زیادہ مشکل ہے اب اور بھی زیادہ مشکل ہے جب اکیلا تھا تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکا اب تو بیوی اور بچے ہیں ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں میں اور سلار کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں تمہاری فیملی کو تم ایک بار کوشش تو کرو امامہ بھول گئی تھی اس نے وسیم کو کیا ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا اور وہ کیا ڈسکس کرنے بیٹھ گئی تھی انسان بہت خود غرض اور بے شرم ہوتا ہے امامہ یہ جو ضرورت ہوتی ہے یہ صحیح اور غلط کی سب تمیز ختم کر دیتی ہے کاش میں زندگی میں مذہب کو پہلی پرائیورٹی بنا سکتا مگر مذہب پہلی پرائیورٹی نہیں ہے میری وسیم نے نے گہرا سانس لیا تھا تھا جیسے کوئی رنج جس بگولا بن کر اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا میں تمہاری طرح فیملی نہیں چھوڑ سکتا مذہب کے لیے تمہاری قربانی بہت بڑی ہے تم جانتے بوجھتے جہنم کا انتخاب کر رہے ہو صرف دنیا کے لیے اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی راستے پر لے جاؤ گے کیونکہ تم میں صرف جرت نہیں ہے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ دینے کی وہ اب بھائی کو چیلنج کر رہی تھی وہ یکدم اٹھ کر کھڑا ہو گیا یوں جیسے بے قرار تھا تم مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتی ہو آزمائش سے بچانا چاہتی ہوں آزمائش تو وہ ہے جس میں تم نے خود کو ڈال رکھا ہے اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا لی میں صرف اسی لیے تم سے ملنا نہیں چاہتا تھا وسیم میرا فون نہیں اٹھا رہا امامہ نے اس رات کھانے پر سلار سے کہا تھا سلار کو وہ بہت پریشان لگی تھی ہو سکتا ہے مصروف ہو سلار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا نہیں وہ ناراض ہے اس بار سلار چونکا تھا ناراض کیوں ہے امامہ نے اسے اپنی اور وسیم کی گفتگو سنا دی سلار گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے اس طرح کی گفتگو کرنے کی بارغ آدمی ہے وہ بزنس کر رہا ہے بیوی بچوں والا ہے اسے اچھی طرح پتا ہے اسے زندگی میں کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کیا صحیح ہے تم لوگ آپس میں ملتے رہنا ملتے رہنا چاہتے ہو تو مذہب کو ڈسکس کے بغیر ملو سلار نے اسے بڑی سنجیدگی سے سمجھایا بات اس نے شروع کی تھی وہ نہ کرتا تو میں بھی نہ کرتی امامہ نے جیسے اپنے دفاع کیا اور خود بات شروع کرنے کے بعد اب وہ تمہاری فون کال نہیں لے رہا تو بہتر ہے اب تم انتظار کرو سکون سے جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو کر لے گا وہ تمہیں کال سلار کہہ کر دوبارہ کھانا کھانے لگا امامہ اسی طرح بیٹھی رہی اب کیا ہوا سلاڈ نے سلاد کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے اس کی خاموشی نوٹس کی میری خواہش ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے اس گمراہی کے دلدل سے نکل آئے تلار نے ایک لمحہ رک کر اسے دیکھا پھر بڑی سنجیدگی سے اسے کہا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا یہ اس کی زندگی ہے اس کا فیصلہ ہے تم اپنی خواہش اس پر امپوز نہیں کر سکتی امپوز تو کر بھی نہیں رہی میں وہ پلیٹ میں چمچ پہ مقصد ہلاتے ہوئے دل گرفتہ ہوئی تھی کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان کا وہ چیزوں کو جادو کی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرے سلار نے اس کی دل گرفتی دل گرفتی محسوس کی پھر جیسے اسے دلاسا دیتے کی کوشش کی زندگی میں جاجو نہیں چلتا عقل چلتی ہے یا قسمت اس کی عقل کام کرے گی اور قسمت میں لکھا ہوگا تو وہ اپنے لیے کوئی سٹینڈ لے گا ورنہ میں یا تم کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا اور تم دوبارہ کبھی اس سے اس مسئلے پر خود بات نہیں کرو گی نہ ہی اسکول کے حوالے سے کسی گلے شکوے کے لیے اسے بلاؤ گی میں اپنے مسئلوں کو ہینڈل کر سکتا ہوں اور وسیم کچھ نہیں کر سکتا وہ کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گیا امامہ اسی طرح خالی پیٹ لیے بیٹھی رہی تھی پتہ نہیں زندگی میں اچانک اتنی بے سکونی کہاں سے آ گئی تھی وہ فائری ٹیل جو چند ماہ پہلے سرار کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور جو اس کے پیروں کو زمین پر ٹکنے نہیں دیتی تھی اب وہ پریوں کی کہانی کیوں نہیں رہی تھی اس میں پریشانیوں کا جنگل کیسے اگایا تھا شاید یہ اس کے ستارے تھے جو ایک بار پھر گردش میں آئے ہوئے تھے اسکول کی بلڈنگ کے اسٹرکچر کو واقعی بہت نقصان پہنچا تھا سب کچھ جیسے اسکوئر ون پر آ گیا تھا یہ سالار کے لیے حالیہ زندگی کا پہلا بڑی ذات پہلا بڑا ذاتی مالیاتی نقصان تھا چند گھنٹوں میں سب کچھ راکھ ہو جانے کا مطلب اسے زندگی میں پہلی بار سمجھ میں آیا تھا اور اس پر سب سے بدترین چیز یہ تھی کہ اس سارے ایشو میں اس کے سسرال کے ملوث ہونے پر کم از کم اس کی فیملی میں سے کسی کو شبہ نہیں تھا لیکن اسے ثابت کرنا مشکل نہیں تقریباً ناممکن تھا گاؤں کا کوئی فرد ملوث ہوتا تو پولیس ابتدائی تفتیش کے بعد کسی نے کسی کو ضرور پکڑ لیتی مگر اس آتش زدگی میں وہاں کے کسی شخص کی انوالومنٹ ظاہر نہیں ہوئی تھی اور جتنے پروفیشنل طریقے سے ایک ہی وقت میں مختلف کیمیکلز کے استعمال سے عمارت کے مختلف حصوں میں وہ آگ لگائی گئی تھی وہ کسی عام چور اچکے کا کام نہیں تھا اگر مقصد اسے نقصان پہنچانا تھا تو اس سے بے حد نقصان ہوا تھا اگر مقصد اسے چوٹ پہنچانا تھا تو یہ پیٹ پر ضرب لگانے جیسا تھا وہ دوہرا ہوا تھا مگر منہ کے بل نہیں گرا تھا اسے چھوڑ دو سالار وہ دوسرے ویکنڈ پر پھر اسلام آباد میں تھا اور طیبہ اس بار جیسے گڑ گڑا رہی تھی وہ اس سب سے اس بار مزید خائف ہو گئی تھی تمہیں شادی کا شوق تھا وہ پورا ہو گیا ہے اب چھوڑ دو اسے آپ کو اندازہ ہے کہ آپ مجھے کتنی تکلیف پہنچاتی ہیں جب آپ اسے اس طرح کی بات کرتی ہیں سالار نے ان کو بات مکمل نہیں کرنے دی تھی تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا کیا ہے ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا اس نے پھر ماں کی بات کاٹی تھی تم اکل کے اندھے ہو سکتے ہو ہم نہیں اور کون ہے دشمن تمہارا امامہ کی فیملی کے سوا طیبہ برہم ہو گئی تھی اس سب میں امامہ کا کیا قصور ہے ہے یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ بات نہیں آتی اور نہ ہی آئے گی میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں اور آئندہ بھی یہی کہوں گا میں امامہ کو ڈیورس نہیں دوں گا کم از کم اس وجہ سے تو نہیں کہ اس کی فیملی مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کو کوئی اور بات کرنی ہے تو میں بیٹھتا ہوں اس ایشو پر مجھے نہ آج نہ ہی دوبارہ بات کرنی ہے طیبہ کچھ بول نہیں سکی تھی وہ وہی کچھ کہہ رہا تھا جو سکندر کی زبانی وہ پہلے سے سن چکی تھی لیکن انہیں خوش فہمی تھی کہ وہ اس بار کسی نہ کسی طرح اس کو بات پر تیار کر سکیں جس کے بارے میں سکندر کو کوئی امید نہیں تھی سکندر اس وقت وہاں نہیں تھے وہ آدھے گھنٹے وہاں بیٹھنے کے بعد واپس بیڈ روم میں آیا تو امامہ ٹی وی دیکھ رہی تھی وہ اسے گاؤں لے کر نہیں گیا تھا لیکن اسلام آباد میں ویکنڈ کے بعد اگلے دو دن میں ہونے والی کانفرنس کی وجہ سے ساتھ ہی لے آیا تھا وہ اپنا لیپ ٹاپ نکال کر کچھ کام کرنے لگا تھا جب اسے عجیب سا احساس ہوا تھا وہ جس چینل پر تھی وہاں مسلسل اشتہار رہے تھے اور وہ صوفہ پر بیٹھی انہیں بے حد ایک سوچ سے دیکھ رہی تھی وہ عام طور پر مسلسل چینل سرفنگ میں مصروف رہتی تھی اشتہارات کو دیکھنا بے حد حیران کن تھا سلار نے وقتاً فوقتاً دو تین بار اسے اور ٹی وی کو دیکھا تھا اس نے دس منٹ کے دوران اسے ایک بار بھی چائے کم کو اٹھاتے نہیں دیکھا تھا جو اس کے سامنے ٹیبل پر پڑا تھا جس میں سے اب بھاپ اٹھنا بند ہو گئی تھی اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی سلارڈ نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول پکڑ کر ٹی وی آف کر دیا تم نے میری اور ممی کی باتیں سنی ہیں کیا وہ چند لمحوں کے لیے ساخت ہو گئی تھی وہ جن یا جادوگر نہیں تھا شیطان تھا اور اگر شیطان نہیں تھا تو شیطان کا سینئر منسٹر ضرور تھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنا بیکار تھا اس نے گردن سیدھی کر لی ہاں کچن میں چائے بنانے گئی تھی میں اور ممی لاؤن پہ باتیں کر رہے تھے میں نے کچن میں سنا سب کچھ اس نے سر جگائے کہا وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ طیبہ کے مطالبے نے چند لمحوں کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی آخری چیز جو وہ تصور کر سکتی تھی وہ وہی تھی کہ کوئی سلار سے اسے چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا تھا اور وہ بھی اتنے صاف الفاظ میں اتنے آمیز انداز میں تم تم جب یہاں آتے ہو وہ یہ سب کچھ کہتی ہیں سے ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے سالار سے پوچھا جو اسے تسلی دینے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا نہیں ہر بار نہیں کہتی کبھی کبھی وہ اوور ریئیکٹ کر جاتی ہیں اس نے ہموار لہجے میں کہا میں اب اسلام آباد کبھی نہیں آؤں گی اس نے یکدم کہا لیکن میں تو آؤں گا اور میرے ساتھ تمہیں بھی آنا پڑے گا الفاظ سیدھے تھے مگر لہجہ نہیں انس نے سرار کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی تھی تم اپنی ممی کی سائڈ لے رہے ہو ہاں جیسے میں نے ان کے سامنے تمہاری سائڈ لی وہ اس کے جواب پر چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا خاموشی کا ایک اور لمبا وقفہ آیا تھا اور پھر سلار نے کہا زندگی میں اگر کبھی میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی جیسی کوئی چیز ہوئی تو اس کی وجہ میرے پیرنٹس سے میری فیملی نہیں بنیں گے کم از کم یہ ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں وہ پھر بھی خاموش رہی تھی کچھ بولو کیا بولوں جب تم خاموش ہوتی ہو تو بہت ڈر لگتا ہے مجھے امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا وہ بے حد سنجیدہ تھا مجھے لگتا تم پتہ نہیں اس بات کو کیسے استعمال کرو گی میرے خلاف کبھی اس جملہ مکمل کرنے کے بعد کچھ توقف سے ایک آخری لفظ کا اضافہ کیا وہ اسے دیکھتی رہی لیکن خاموش رہی سلار نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا تم میری بیوی ہو اماما وہ میری ماں ہے میں تمہیں شٹ اپ کہہ سکتا ہوں انہیں نہیں کہہ سکتا وہ ایک ماں کی طرح سوچ رہی ہیں اور ماں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں جب تم ماں بنو گی تو تم بھی اسی طرح ریئیکٹ کرنے لگو گی انہوں نے تم سے کچھ نہیں کہا مجھ سے کہا میں نے اگنور کر دیا جس چیز کو میں نے اگنور کر دیا اسے تم سیریسلی لوگی تو یہ حماقت ہوگی وہ اسے سمجھا رہا تھا وہ سن رہی تھی جب وہ خاموش ہوا تو اس نے مدھم آواز میں کہا میرے لیے سب کچھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب سے شادی ہوئی ہے یہی کچھ ہو رہا ہے تمہارے لیے ایک کے بعد ایک مسئلہ آ جاتا ہے مجھ سے شادی اچھی ثابت نہیں ہوئی تمہارے لیے ابھی سے اتنے مسئلے ہو رہے ہیں تو پھر بعد میں پتہ نہیں سلار نے اس کی بات کاٹ دی شادی ایک دوسرے کی قسمت سے نہیں کی جاتی ایک دوسرے کے وجود سے کی جاتی ہے اچھے دنوں کے ساتھ کے لیے لوگ فرینڈشپ کرتے ہیں شادی نہیں ہم دونوں کا ہم دونوں کا پریزنٹ پاس فیوچر جو بھی ہے جیسا بھی ہے ایک ساتھ ہی ہے اب اگر تم کو لگتا ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تم شادی کے بعد پہلے میرا پرائز بونڈ نکلے گا پھر مجھے کوئی بونس ملے گا پھر میری پروموشن ہوگی اور پھر میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بڑی خوشی سے بتاؤں گا کہ میری کہ میرڈ لائف میرے لیے بڑی لکی ہے تو سوری مجھے ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے ہو سکتا ہے ان ٹائملی غیر متوقع نہیں ہو سکتا میرے لیے میں تمہارے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں کتنا مخلص ہوں وہ وقت بتا سکتا ہے اس سے تم خاموشی سے وقت کو گزرنے دو یہ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے جاؤ دوبارہ چائے بنا لاؤ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی کوئی چیز اس کی آنکھوں میں امٹنے لگی تھی اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں کہاں کہاں سے تحفظ دیتا ہے کہاں کہاں سے دیواریں لا کر کھڑا کر دیتا ہے انسان کے گرد وہ ڈاکٹر سبت علی کے سائے میں رہی تھی تو اسے یقین تھا کہ اس سے زیادہ عزت زیادہ تحفظ کوئی اسے دے ہی نہیں سکتا کم از کم شادی جیسے رشتے سے وہ ذمہ داری کے علاوہ کسی چیز کی توقع نہیں رکھے ہوئے تھی اور اب اگر وہ اس شخص کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی تو وہ تحفظ کے لیے کہ نئے مفہوم سے آگاہ ہو رہی تھی اس کی ضرورت نہیں ہے ماما سلار نے اس کے چہرے پر پھسلتے آنسو کو دیکھتے ہوئے اسے نرمی سے کہا وہ سر ہلاتے اور اپنی ناک رگڑتے ہوئے اٹھ گئی اس کی واقعی ضرورت نہیں تھی تلار نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا یہ امامہ نہیں جانتی تھی اسکول کی تعمیر دوبارہ کیسے شروع ہوئی تھی اسے یہ بھی نہیں پتا تھا لیکن اسکول دوبارہ بن رہا تھا سلار پہلے سے زیادہ مصروف تھا اور اس کی زندگی میں آنے والا ایک اور طوفان کسی تباہی کے بغیر گزر گیا تھا مجھے ہاتھ دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سالار نے دو ٹوک انکار کرتے ہوئے کہا لیکن مجھے ہے وہ اسرار کر رہی تھی یہ سب جھوٹ ہوتا ہے اس نے بچوں کی طرح اسے بہلایا کوئی بات نہیں دکھانے میں کیا حرچ ہے اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تم کیا جاننا چاہتی ہو اپنے مستقبل کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو سلار اسے اس فارمسٹ کے پاس سے جانے کے موڈ میں نہیں تھا جو اسے فائیو سٹار ہوٹل کی لابی میں نظر آیا تھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے اور کھانے کے بعد اس کی بیوی کو پتہ نہیں وہ فارمسٹ کہاں سے یاد آ گیا تھا ویری فنی اس نے مذاق اڑایا تھا اپنے مستقبل کا تو تمہیں پتہ نہیں میرے کا کیسے ہوگا کیوں تمہارا اور میرا مستقبل ساتھ ساتھ نہیں ہے کیا اس نے مسکرا کر اسے جتایا تھا اسی لیے تو کہہ رہی ہوں پامش کے پاس چلتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اس کا اسرار پڑھا تھا دیکھو ہمارا آج ٹھیک ہے بس کافی ہے تمہیں کل کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے وہ اب بھی رضامند نہیں ہو رہا تھا مجھے ہے کل کا مسئلہ وہ کچھ جلا کر بولی تھی اسے شاید کی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی فرمائش پر اس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے گا کتنے لوگ ہاتھ دکھا کر جاتے ہیں اس پامسٹ کو تو پتہ ہے میری کولیگز کو اس نے ان کے فیوچر کے بارے میں کتنا کچھ ٹھیک بتایا تھا بھابھی کی بھی کتنی کزنز آئی تھیں اس کے بارے میں وہ اب اسے کال کرنے کے لیے مثالیں دے رہی تھی بھابھی بھی آئی تھی اس کے پاس اس نے چونک کر پوچھا تھا نہیں وہ اٹکی تو تو یہ کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا مجھے تو ہے اور تم نہیں لے جاؤ گے تو میں خود چلی جاؤں گی وہ یکم سنجیدہ ہو گئی تھی کب ابھی وہ بے اختیار ہنسا اور اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا پامسٹ کو ہاتھ دکھانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے اور میں تم سے ایسی کسی حماقت کی توقع نہیں کرتا تھا لیکن اب تم ضد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے تم دکھا لو ہاتھ تم نہیں دکھاؤ گے اس کے ساتھ لابی کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا نہیں سلاٹ نے دو ٹوک انداز میں کہا چلو کوئی بات نہیں خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ میرا اور تمہارا مستقبل ایک ہے تو جو کچھ میرے بارے میں بتائے گا وہ پامسٹ وہ تمہارے بارے میں بھی تو ہوگا امامہ اب اسے چھیڑ رہی تھی مثلاً سلار نے بھوے اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا مثلا اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی اگر میری ہوگی تو تمہاری بھی تو ہوگی ضروری نہیں ہے وہ اسے تنگ کر رہا تھا ہو سکتا ہے شوہر کے طور پر میری زندگی بری گزرے تمہارے ساتھ تو مجھے کیا میری تو اچھی گزر رہی ہوگی امامہ نے کندھے کر اپنی بے نیازی دکھائی تم عورتیں بڑی سیلفش ہوتی ہو اس نے ساتھ چلتے ہوئے جیسے اس کے رویے کی مذمت کی تو نہ کیا کرو پھر ہم سے شادی نہ کیا کرو ہم سے محبت ہم کون سا مری جا رہی ہوتی ہیں تم مردوں کے لیے اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا وہ ہنس پڑا چند لمحوں کے لیے وہ واقعی لاجواب ہو گیا تھا ہاں ہم ہی مرج مرے جا رہے ہوتے ہیں تم لوگوں پر عزت کی زندگی راس نہیں آتی شاید اس لیے وہ چند لمحوں بعد بڑھ تمہارا مطلب ہے تم شادی کے پہلے عزت کی زندگی گزار رہے تھے وہ یکدم برا مان گئی ہم شاید جنرلائز کر رہے تھے وہ اس کا بدلتا موڈ دیکھ کر بڑھ نہیں تم صرف اپنی بات کرو تم اگر ناراض ہو رہی ہے تو چلو پھر پامس کے پاس نہیں جاتے سلار نے حد سہولت سے اسے موضوع سے ہٹایا تھا نہیں میں کب ناراض ہوں ویسے ہی پوچھ رہی تھی اس کا موڈ ایک لمحہ میں بدلا تھا ویسے تم پوچھو کہ کیا پامس سے اس نے مزید بات کو گھمایا بڑی چیزیں ہیں اس نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر تب تک وہ پامسٹ کے پاس پہنچ چکے تھے ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھا وہ غیر دلچسپی سے اپنی بیوی اور پامسٹ کی ابتدائی گفتگو سنتا رہا لیکن اسے اپنی بیوی کی دلچسپی سنجیدگی دیکھ کر حیرت ہوئی تھی پامسٹ اب اس کا ہاتھ پکڑے سے عدسے کی مدد سے اس کی لکیروں کا جائزہ لے رہا تھا پھر اس نے بہت سنجیدگی سے کہنا شروع کیا لکیروں کا علم تو نہ تو حتمی ہوتا ہے نہ ہی الہامی ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں بہرحال مقدر بنانا بہرحال مقدر بناتا سوارتا اور بگاڑتا صرف اللہ ہی ہے وہ بات کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے روکا پھر اس نے جیسے حیرانی سے کچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا اور پھر برابر کی کرسی پر بیٹھے اس کے شوہر کو جو اس وقت اپنے بلیک بیری پر کچھ میسیجز دیکھنے میں مصروف تھا بڑی حیرانی کی بات ہے پامش سے دوبارہ ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا کیا اس نے کچھ بہتاب ہو کر پامش سے پوچھا آپ کی یہ پہلی شادی ہے بلیک بیری پر اپنے میسیجز چیک کرتے کرتے اس نے چونک کر پامس کو دیکھا اس کا خیال تھا کہ سوال اس کے لیے تھا لیکن پامس کی مخاطب اس کی بیوی تھی ہاں امامہ نے کچھ حیران ہو کر پہلے پامس کو اور پھر اس اسے دیکھ کر کہا او اچھا پامس پھر کسی غور و عبض میں مشغول ہو گیا تھا آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیر ہے ایک مضبوط لکیر ایک خوشگوار کامیاب دوسری شادی پامش نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے جیسے حتمی انداز میں کہا امامہ کا رنگ اڑ گیا تھا اس نے گردن موڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکھ تھا آپ کو یقین ہے امامہ کو لگا جیسے پامس نے کچھ غلط پڑھا تھا اس کے ہاتھ پر جہاں تک میرا علم ہے اس کے مطابق تو آپ کے ہاتھ پر شادی کی دو لکیریں اور دوسری لکیر پہلی لکیر کی نسبت زیادہ واضح ہے پامس اب بھی اس کا ہاتھ پر نظر جمائے ہوئے تھا سالار نے امامہ کے کسی اگلے سوال سے پہلے جیب سے والٹ اور والٹ سے کرنسی نوٹ نکال کر پامس کے سامنے میز پر رکھا پھر بڑی شائستگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھینک یو بس اتنی انفارمیشن کافی ہے ہم لیٹ ہو رہے ہیں ہمیں جانا ہے اسے اٹھ کر وہاں سے جلتے دیکھ کر امامہ نہ چاہنے کے باوجود اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی مجھے ابھی اور بھی کچھ پوچھنا تھا اس سے اس نے خفکی سے سلار کے برابر میں آتے ہوئے کہا مثلا سلار نے کچھ تیکھے انداز میں کہا فوری طور پر اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکی اس نے مجھے اور پریشان کر دیا ہے اماما نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا لیکن جب وہ پارکنگ میں آ گئے تو اس نے گاڑی میں بیٹھتی سالار سے کہا it was your choice Salar نے کچھ بے رخی سے کہا تھا اس نے تمہیں نہیں بلایا تھا تم خود گئی تھی اس کے پاس اپنا مستقبل دیکھنے سالار تم مجھے چھوڑ دو گے کیا اماما نے اس کی بات کے جواب میں یکدم کہا یہ نتیجہ اگر تم نے پامسٹ کی پیش گوئی کے بعد نکالا ہے تو مجھے تم پر افسوس ہے سلار کو غصہ آیا تھا اس پر امامہ کچھ خفیف سی ہو گئی ایسے ہی پوچھا ہے میں نے تمہیں پہلے کم وہم تھی میرے بارے میں کہ کسی پامسٹ کی مدد ضرورت پڑتی کسی پامسٹ کی مدد کی ضرورت پڑتی سلار کی خفکی کم نہیں ہوئی تھی دوسری شادی تو وہ تمہاری پریڈکٹ کر رہا ہے ایک کامیاب خوشگوار ازواجدی زندگی اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو سلار نے اس بار چپتے ہوئے انداز میں کہا ان کی گاڑی مین روڈ پر آ چکی تھی میں تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی اماما نے سلار کو دیکھے بغیر بے ساختہ کہا پھر ہو سکتا ہے میں مر جاؤں اور اس کے بعد تمہاری دوسری شادی ہو سلار کو اسے چڑھانے کی سوجی اماما نے اس بار خفکی سے دیکھا تم بیوقوفی کی بات مت کرو ویسے تم کر لینا شادی اگر میں مر گیا تو اکیلی مت رہنا اماما نے کچھ اور برا مانا میں کچھ اور بات کر رہی ہوں تم کچھ اور بات کرنا شروع ہو جاتے ہو اور تمہیں اتنی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے سلار کے مشورے نے اسے ڈسٹرب کیا تھا اور یہ اس کے جملے کی بے ربطی میں چھلکا تھا بے ربتی میں چھلکا تھا سلار خاموش ہوا امامہ بھی خاموش تھی تم اصل میں یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے کہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا کچھ لمحوں کے بعد یکتم بولی تھی وہ اس کی ذہانت پر اش اش کر اٹھا تھا تو کیا میں نہ کروں سلار نے جان بوجھ کر اسے بڑی سنجیدگی سے چھیڑا اس نے جواب دینے کے بجائے اسے بڑے پریشان انداز میں کہا دیکھا مجھے پامشت کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا وہ پچھتائی تھی تم مجھ سے سود کے بارے میں سوال کرتی ہو اور خود یہ یقین رکھتی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی قسمت کا حال پتا ہو سکتا ہے وہ صاف گو تھا اور ہمیشہ سے تھا مگر اس کی صاف گوئی نے امامہ کو کبھی اس طرح شرمندہ نہیں کیا تھا جس طرح اب کیا تھا گڑھ پانی پڑنے کا مطلب اسے سمجھ اب آیا تھا انسان ہوں فرشتہ تو نہیں ہوں میں اس نے مدم آواز میں کہا تھا جانتا ہوں اور تمہیں فرشتہ کبھی سمجھا بھی نہیں ہے میں نے مارجن آف ایرر دیتا ہوں تمہیں لیکن تم مجھے نہیں دیتی وہ اسے دیکھ کر رہ گئی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اور وہ بہت کم کوئی غلط بات کرتا تھا اماموں کو یہ اعتراف تھا زندگی اور قسمت کا پتہ اگر ذائچوں پانچ سو اعداد لکیروں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا بس صرف یہی چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا وہ گاڑی چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ شرمندہ شرمندگی سے سن رہی تھی جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے بہتر ہے غیب غیب ہی رہے اللہ سے اس کی خبر کے بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے وہ بول ہی نہیں سکی تھی سالار بعض دفعہ سے بولنے کے قابل نہیں چھوڑتا تھا یہ یقین اور یہ اعتماد تو اس کا اثاثہ تھا یہ اس کے پاس کیسے چلا گیا تھا اس رات اماموں کو پہلی بار بے چینی ہوئی تھی وہ ساتھی تھے رقیب نہیں تھے پر اسے چند لمحوں کے لیے سالار سے رقابت ہوئی تھی وہ ایمان کے درجوں میں اس سے بہت پیچھے تھا وہ اسے پیچھے کیسے چھوڑنے لگا تھا وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے میں بیٹھی ہوئی تھی سالار اس کے جانب تھا وہ وہ وہاں وہاں ان کی آخری رات تھی پچھلے پندرہ دن سے تھے اور اپنی شادی کے ساتھ ماہ بعد وہاں عمرہ کے لیے آئے تھے احرام ملبوس سالار کے برہنہ کندھے کو دیکھتے ہوئے امامہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد وہ خواب یاد آیا تھا سالار کے دائیں کندھے پر کوئی زخم نہیں تھا لیکن اس کے بائیں کندھے کی پشت پر اب اس ڈنر نائف کا نشان تھا جو ہاشم مبین نے اس سے مارا تھا تم نے پہلے کبھی مجھے اس خواب کے بارے میں نہیں بتایا تو امامہ کے منہ سے اس خواب کا سن کر شوق رہ گیا تھا کب دیکھا تھا تم نے خواب امامہ کو تاریخ مہینہ دن وقت سب یاد تھا کیسے بھول سکتا تھا وہ اس دن جلال سے ملی تھی اتنے سالوں کے لاحاصل انتظار کے بعد سلار کنگ تھا وہ وہی رات تھی جب وہ یہاں امامہ کے لیے گڑ گڑا رہا تھا اس آس میں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے یہ جانے بغیر کہ اس کی دعا قبول ہو رہی تھی اس دن میں یہاں تھا اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے ماما کو بتایا تھا اس بار وہ ساخت ہوئی تھی عمرہ کے لیے سلار نے سر ہلایا وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتا رہا وہ کچھ بول ہی نہیں سکی صرف اسے دیکھتی رہی اس دن تم یہاں نہ ہوتے تو شاید ایک لمحی خاموشی کے بعد اس نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر بات مکمل نہیں کر سکی شاید سلار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا یوں جیسے چاہتا تھا وہ بات مکمل کرتی وہ کیسے کرتی اس سے کہتی یہ کہہ دیتی کہ وہ اس دن یہاں نہ ہوتا تو شاید جلال اس سے ایسی سر مہری ایسی بے رخی نہ برتتا وہ سب کچھ نہ کہتا جس نے کہا تھا وہ اس کے اور جلال کے بیچ میں اللہ کو لے آیا تھا اور اس کے لیے سلار کو یقیناً اللہ نے ہی چنا تھا ایک گہرا سانس لے کر اس نے سب کچھ جیسے سر سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی لیکن سلار کی باتیں اس کی سماعتوں سے چپک گئی تھیں اتنے سالوں میں جب بھی یہاں آیا تمہارے لیے بھی عمرہ کیا تھا میں نے وہ بڑے سادہ لہجے میں اماما کو بتا رہا تھا رہا تھا تمہاری طرف سے ہر سال عید پر قربانی بھی کرتا رہا میں کیوں اماما نے بھرائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا تھا تو من کوہاں تھی میری دور تھی لیکن میری زندگی کا حصہ تھی وہ روتی گئی تھی اس لیے اس کے لیے سب کچھ اسی شخص نے کرنا تھا کیا اسے سلار کے حافظ قرآن ہونے کا پتہ بھی اسی وقت چلا تھا وہ جلال کی نعت سن کر مسحور ہو جاتی تھی اور اب وہاں حرم میں سلار کی کرت سن کر کنگ گنگ تھی ایسی کرت کہاں سے سیکھی تم نے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی جب قرآن پاک حفظ کیا تھا تب اب تو پرانی ہو گئی ہے بات اس نے بڑے سادہ لہجے میں کہا امامہ کو چند لمحوں کے لیے جیسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے کبھی نہیں بتایا وہ شاکڈ تھی تم نے بھی کبھی نہیں بتایا اتنے مہینوں میں پتہ نہیں کبھی خیال نہیں آیا ڈاکٹر کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ حافظ ہی ہیں میرا حافظ قرآن ہونا ان کے کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی وہ کہہ رہا تھا تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو آنسوں کا ایک ریلا آیا تھا امامہ کی آنکھوں میں جلال کو جلال کو پر بٹھائے رکھنے کی ایک وجہ اس کا حافظ قرآن ہونا بھی تھا اور آج وہ جس کی بیوی تھی حافظ قرآن وہ بھی تھا بہت سی نعمتیں پتہ نہیں اللہ کس نیکی کے عوض ادا کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا وہ دلوں میں کیسے رہتا ہے وہ سنتی آئی تھی وہ دلوں کو کیسے بوجھ لیتا ہے وہ دیکھ رہی تھی بس سب کچھ کن تھا اللہ کے لیے بس ایسے اتنا ہی سہل آسان پلک چھپکنے سے پہلے سانس آنے سے پہلے اللہ سامنے ہوتا تو وہ اس کے قدموں میں گر کر روتی بہت کچھ مانگا تھا پر یہ تو صرف چاہا تھا وہ اتنے کچھ دے رہا تھا اس کا دل چاہا تھا وہ ایک بار پھر بھاگ کر حرم میں چلی جائے جہاں سے کچھ دیر پہلے آئی تھی رو کیوں رہی ہو وہ اس کے آنسوں کی وجہ نہیں جان پایا وہ روتے ہوئے ہنسی بہت خوش ہوں اس لیے تمہاری احسان مند ہوں اس لیے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہی اس لیے وہ روتی ہستی اور کہتی جا رہی تھی بیوقوف ہوں اس لیے سلار نے جیسے خلاصہ کیا ہاں وہ بھی ہوں اس نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے شاید پہلی بار سلار کی زبان سے اپنے لیے بیوقوف کا لفظ سن کر خفکی کا اظہار نہیں کیا تھا ایک لمحہ کے لیے ماما نے آنکھیں بند کی اور پھر آنکھیں کھول کر حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے برابر میں بیٹھے سالار کو دیکھا جو بہت خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کبھی ائی اعلی ربی کو ماتو کا زبان اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے تم جو کچھ کر رہی ہو امامہ تم اس پر بہت پچھتاؤ گے تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا نو سال پہلے ہاشم مبین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا ساری دنیا کی ذلت رسوائی بدنامی اور بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی انہوں نے اس سے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا تمہاری جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا امامہ کی آنکھیں نم ہو گئیں ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی منت سماجت کرو گی گھڑاؤ گی تب ہم تمہیں تھچکار دیں گے تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی کہو گی کہ میں غلط تھی ماما اشک پار آنکھوں سے مسکرائی میری خواہش ہے بابا اس نے زیر لب کہا کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے میرے چہرے پر کوئی ذلت کوئی رسوائی نہیں ہے میرے اللہ نے میری حفاظت کی مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا دنیا میں بنایا نہ ہی آخرت میں کسی رسوائی کا سامنا کروں گی اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہیں ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے نہ ہی کبھی آئے گا میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہے میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان کوئی دوسرا نہیں ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے نہ ہی کبھی آئے گا اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے میری آنے والی زندگی میں نے بھی کبھی اپنے ساتھ شرک کروائے نہ ہی مجھے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنے کی جرت ہو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے بے شک میں اس کی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی چند لمحوں کے لیے وہ رکا پھر سجدے میں چلا گیا سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوتے رک گیا امامہ آنکھیں بند کے دونوں ہاتھ پھلائے دعا کر رہی تھی وہ اس کی دعا ختم ہونے کا انتظار میں بیٹھ گیا اماما نے دعا ختم کی سلار نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا اور اٹھ نہیں پایا اماما نے بہت نرمی سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا تھا وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا ایسا پتہ کیوں ہوتا ہے رات کے پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی نو سال پہلے جب میں نے جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی دعائیں وظیفے منتے کیا تھا جو میں نے نہیں کیا مگر وہ مجھے نہیں ملا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی سلار کا ہاتھ اس کی نرم گرفت میں تھا اس کے گھٹنے پر دھرا تھا پتہ ہے کیوں کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا سلار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اس کی تھوڑی سے ٹپکنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے سلار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کو دیکھا مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑے پیار سے بنایا وہ مجھے ایسے کسی شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری قدر نہ کرتا نہ قدری کرتا مجھے ضائع کرتا اور جلال وہ میرے ساتھ یہی سب کرتا وہ میری قدر کبھی نہ کرتا نو سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا اور پھر اس نے مجھے سلار سکندر کو سونپا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا تم نے ٹھیک کہا تھا تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی وہ بے حص و حرکت تھا اسے دیکھ رہا تھا اس نے اس اعتراف اس اظہار کے لیے کون سی جگہ چنی تھی وہ اب اس کے ہاتھ کو نرمی اور احترام سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں یہ نہیں جانتی دل پر میرا اختیار نہیں ہے مگر میں جتنی زندگی میں تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرما بردار رہوں گی یہ میرے اختیار میں ہے میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں میں برے دنوں میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اسی نرمی سے چھوڑ دیا وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی سلار کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی سالے اور بہترین عورتوں میں سے ایک دی گئی تھی وہ عورت جس کے لیے سلار نے ہر وقت اور ہر جگہ دعا کی تھی کیا سلار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے اپنے لیے لے بیٹھا تھا اس اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی امامہ اٹھ کھڑی ہوئی نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے حفاظت سونپتی اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی آلائش اور غلازت میں نہیں ڈبویا جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی بھیٹ نہیں چڑھایا اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار پرسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کی کسی سکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا سالار تم سے ایک چیز مانگوں امامہ نے جیسے اس کی سوچ کے تسلسل کو روکا تھا وہ اس وقت حرم کے سہن سے باہر نکلے نکلنے ہی والے تھے سلار نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا وہ جانتا تھا وہ اس سے کیا مانگنے والی تھی تم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھو سرار کو اندازہ نہیں تھا وہ اس سے یہ مطالبہ کرنے والی تھی وہ حیران ہوا تھا آخری خطبہ وہ بڑبڑایا ہاں وہی خطبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا اس پہاڑ پر جس پر چالیس سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا بچھڑ کر ملے تھے اور بخشے گئے تھے امامہ نے مدھم آواز میں کہا ایک چھماکے کے ساتھ سلار کو پتہ چل گیا وہ اسے آخری خطبہ کیوں پڑھوانا چاہتی تھی اس نے سرار سے آخری خطبے کے بارے میں ایک دن پہلے بھی پوچھا تھا تب وہ جبل رحمت پر کھڑے تھے تمہیں آخری خطبہ کیوں یاد آ گیا سلار نے کچھ حیران ہو کر دیکھا وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے جبل رحمت پر نوافل ادا کر کے فارغ ہوئے تھے یہیں پر آخری حج کے اجتماع سے خطاب کیا تھا نہ انہوں نے وہ جبل رحمت کی ٹوپی کے چوٹی کے دامن کو دیکھ رہی تھی ہاں سلار نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے نیچے چھانکا ان دونوں کے کپڑے اب ہوا میں سے پھڑ پھڑا رہے تھے وہ دوپہر کا وقت تھا تیز دھوپ اور لو جیسی ہوا لو جیسی ہوا کے تھپیڑوں میں وہ اس سے خون جما دینے والے سوال کرنے والی تھی تمہیں ان کا خطبہ یاد ہے اماما نے اسے سے پوچھا سارا تو نہیں سلام یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹکا بس چند احکامات یاد ہوں گے اس نے بات مکمل کی تھی جیسے امامہ نے مدم آواز میں دل گردہ نکال دل گردہ نکال دینے والی بے رحمی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا سلار اس کی نظروں سے نظریں ہٹا نہیں سکا وہ بڑی نازک جگہ پر کھڑا کر کے اس سے اس کی زندگی کا مشکل ترین سوال پوچھ رہی تھی اور سوال کا جواب ان کے درمیان آنے والی خاموشی کے وقفے میں بھی تھا مجھے پورا یاد ہے اور آج یہاں کھڑی ہوں تو اور بھی یاد آ رہا ہے میں سوچ رہی ہوں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطبہ یہیں کیوں دیا تھا اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر جس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس سال کے بعد آپس میں ملائے اور بخشے گئے اور اب کچھ سوچنے والے انداز میں بول رہی تھی شاید اس لیے کیونکہ یہ دنیا کا آغاز انہی دو انسانوں سے ہوا اور دین مکمل ہونے کا اعلان بھی اسی میدان میں ہوا اور اسی میدان میں ایک دن ایک دن نیا ایک دن دنیا کا خاتمہ ہوگا سلار لکمت دیے بغیر نہیں رہ سکا امامہ ہنس پڑی تم ہنسی کیوں سلار الجا تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ چند احکامات بھی یاد نہیں اب یہ کیسے یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی میدان میں دین مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا سلار لاجواب ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ امامہ کو کوئی توجیہ ڈھونڈ کر پیش کرتا اس نے اسی پر سوچ انداز پر سوچ انداز میں سے کہا مجھے لگتا ہے وہ آخری خطبہ دنیا کے ہر انسان کے لیے تھا ہم سب کے لیے آج کے آدم اور ہوا کے لیے اگر وہ سارے احکامات جو اس آخری خطبے کا حصہ تھے ہم سب نے اپنائے ہوتے تو یا اپنا لیں تو دنیا اس بے سکونی اور بگاڑ کا شکار نہ ہوتی یہاں ہم آج کھڑے ہیں اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے آخری وصیت تھی تو ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ان کی سنت تو ایک طرف ان کی وصیت تک ہمیں یاد نہیں عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے وہ کچھ جذباتی انداز میں بولتی گئی تھی اور سلار کو پتہ تھا یہ ایک گفتگو کہاں جا رہی تھی وہ عورت ساڑھے نو سال پہلے بھی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال سکتی تھی اور تب بھی نکال رہی تھی تم کو سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پتہ ہے نا ساخی خطبہ کے وہ تلوار اس کی گردن پر آ گری تھی جسے وہ اب تک بچنے کی کوشش کرتا آیا تھا وہ جس جگہ پر کھڑی تھی اس سے کیا پوچھ رہی تھی ایسی ندامت تو کبھی خانہ کعبہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اسے نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت جبل رحمت پر اس جگہ کھڑے ہو کر اسے ہوئی تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے بارے میں احکامات دیے تھے سلار کو چند لمحوں کے لیے لگا جیسے جبل رحمت پر پڑے ہر پتھر نے اس پر لانت بھیجی تھی پسینہ ماتھے پر نہیں پیروں کے تلوؤں تک آیا تھا اسے لگا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا اور بس وہ تھے اور بس وہ یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کی نظروں میں اس کے لیے ملامت نہیں افسوس تھا پھر وہ وہاں ٹھہر نہیں سکا سر جھکائے تیز قدموں سے ماما کا انتظار کے بغیر جبل رحمت سے اترتا چلا گیا وہ رحمت کا حقدار نہیں تھا تو جبل رحمت پر کیسے کھڑا ہو پاتا اسے نیچے اتر کر محسوس ہوا تھا اور آج امامہ نے وہ سوال حرم میں کر دیا تھا سالار نے اس بار یہ نہیں پوچھا کہ وہ اس سے کیا مانگے گی اس نے اس کے بالمقابل کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرم کے صحن سے نکلنے سے پہلے امامہ سے کہا تھا میں سوز جب بھی چھوڑوں گا تمہارے نہیں چھوڑوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دوں گا چھوڑوں گا امامہ نے اس کے اعلان کو سنا اور پھر بڑی ٹھنڈی آواز میں کہا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے چھوڑ دو سلار ہل نہیں سکا یہ عورت اس کی زندگی میں پتہ نہیں کس لیے آئی یا لائی گئی تھی اس کو اکنامکس اور حساب کے ہر سوال کا جواب آتا تھا سوائے اس سے ایک جواب کے تم تو حافظ قرآن و سلار پھر بھی اتنی بڑی وائلیشن کر رہے ہو قرآن پاک اور اللہ کے احکامات کی اماما نے اس کے ساتھ حرم سے باہر جاتے ہوئے کہا تم جانتی ہو میں انویسٹمنٹ بینکنگ کروا کروا رہا ہوں لوگوں کو اور امامہ نے سلار کی بات کاٹ دی تم کو یقین ہے کہ تم انویسٹمنٹ بینکنگ میں جو بھی کر رہے ہو اس میں سود کا ذرا تک شامل نہیں ہے سلار کچھ دیر بول نہیں سکا پھر اس نے کہا تم بینکنگ کے بارے میں میرا موقف جانتی ہو چلو میں چھوڑ بھی دیتا ہوں یہ بالکل ہر مسلمان چھوڑ دے بینکوں کو اس کے بعد کیا ہوگا حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا اس نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا تھا ابھی تو ہم حرام کام ہی صحیح مگر اس سسٹم کے اندر رہ کر اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب ہم ایک متوازی اسلامک اکنامک سسٹم لے آئیں گے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے نہیں آئے گا اور ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا اماما نے اس کی بات کاٹ دی کم سے کم میری اور تمہاری زندگی میں تو نہیں تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو سود جن لوگوں کے خون میں رسک بن کر دوڑنے لگ جائے وہ سود کو مٹانے کا کبھی نہیں سوچیں گے سرار کو ایک لمحہ کے لیے لگا اماما نے اس کے چہرے پر تمانچہ دے مارا تھا بات کڑوی تھی پر بات سچی تھی تھوک سکتا تھا پر کرواہٹ زائل نہیں کر سکتا تھا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اگر چیزوں کو بدل نہیں سکتے تو اپنی قابلیت ایک غلط کام کو عروج پر پہنچانے کے لیے مت استعمال کرو وہ اسی امامہ کی محبت میں گرفتار ہوا تھا اور آج وہ بیوی بن کر ویسی باتیں دہرا رہی تھی تو سلار کو خفکی ہو رہی تھی یا شاید وہ شرمندگی تھی تو اس امامہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہنے دے رہی تھی اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا اس عورت کو متی اور فرما بردار کرنے کے لیے اور ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں وہ اس سے اپنی محبت اور اطاعت کا اعلان بھی کر رہی تھی اپنی غیر مشروط اور دائمی محبت اور وابستگی کا اور اس اعلان کے بعد وہ بھی وہ صحیح اور غلط کی واضح تمیز لیے بیٹھی تھی جو صحیح تھا وہ محبت اور اطاعت بھی غلط نہیں کہلوا سکتی تھی امامہ ہاشم کی زبان سے سکندر سلا سلار سکندر کو اس سے ایک بار پھر حسد ہوا تھا کیا اس کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آتا آنا تھا جب وہ امامہ ہاشم کے سامنے دیو بنتا اور بنا ہی رہتا بونا نہ بنتا فرشتہ دکھتا اور دکھتا ہی رہتا شیطان نہ دکھتا میں آخری خطبہ پڑھوں گا کہنا وہ کچھ اور چاہتا تھا اور کیا کچھ اور دیا تھا مجھ سے سنو گے امامہ نے اس کا ہاتھ تھامتے حرم سے باہر نکلتے ہوئے بڑے اشتیاق سے کہا تمہیں زبانی یاد ہے سلاڈ نے بغیر حیران ہوئے سے پوچھا تھا اتنی بار پڑھائے کہ لگتا ہے زبانی دہرا سکتی ہوں اب جیسے یاد کر رہی تھی سناؤ سلاڈ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا آدم مکہ کی زمین پر کئی سو سال بعد اس خطبہ کو ہوا کی زبان سے سننے کی تیاری کر رہا تھا جو کئی سو سال پہلے آخری نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دیا تھا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اسی کی حمد و صنع کرتے ہیں اور اسی سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے اے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں لوگو سنو میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ مل نہ سکوں اچھی طرح سن لو تم میں سے جو حاضر نہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دے ممکن ہے اگلے لوگ یہاں موجود لوگوں کی نسبت ان باتوں کو زیادہ اچھے طریقے زیادہ اچھی طرح یاد رکھے اور ان کی حفاظت فرمائے اے لوگوں اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور میں آج سے تمام سود کا سود کا کالندم قرار دیتا ہوں سود کا لادم قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا ہے البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا اے لوگوں میں نے تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بات ہرگز گمراہ نہیں ہوگے یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تم لوگ غلوں سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی کے باعث ہلاک ہوئے دیکھو میں نے حق پہنچا دیا ہے بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا اور حساب دینا ہے اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو حلال کیا اور انہیں اپنے امان میں لیا ہے تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کرے جسے تم پسند نہیں کرتے اور تمہاری حرمت کی نگبانی کریں اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نان و نقوے کی ذمہ دار اٹھاؤ ذمہ داری اٹھاؤ اے لوگوں تمہارے خون تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہے جیسے آج کا یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر یعنی یہ دن یعنی کہ عرفہ کا دن یہ مہینہ ذی الحج اور یہ شہر مکہ خبردار زمانہ جہلیت کی ہر رسم اور طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے اور جہالیت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیہ حارث کا خون ہے دیکھو میرے بات گمرانہ ہو جانا کہ پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اے لوگوں نہ تو میرے بعد کوئی نیا پیغمبر یا نبی آئے گا نہ تمہارے بعد کوئی نیا نئی امت میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور شیطان سے خبردار رہو وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس زمین پر اس کی پرستش کی جائے گی لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرو جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک امت ہیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی اپنی رضامندی اور خوشی سے دے اور اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو تم سب آدم اور ہوا کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے کسی عرب کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں برتری اگر ہے تو صرف تقوا کو